وہ نصیرتبرعرعب وہ حل طلع الغنائم و جو التلی مسجدا و توورا للخلق عرصل وختم بي النبيون رواه خط روا مسلم في یہی معزز و مکرم حاضر نظمہ اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ پر ایمان کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی آج کے خطبے سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی و مطلب کیا ہے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے تقاضے کیا ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اللہ رب العامین پر ایمان اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اس لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مان اور مطلب کیا ہے ہر مومن کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے خاص طور سے آج کے اس دور میں جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی ربوت کے بارے میں شکو شبہات پیدا کرتے ہیں اور ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی نبوت کی جو کی خصوصیت تھی اس پر بھی نقبدنی کر رہے ہیں لہذا ایسے دور میں اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے ہر مسلمان کو ہر شخص کو جاننا ضروری ہے جہاں علماء اور دعات کے لیے اسی طریقے سے آمد الناس کے لیے بھی جاننا اور ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان میں ساری چیزیں داخل ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے اس کے تقاضے ہیں ان میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے آخر نبی ہیں ہم نے آپ کو نبی تسلیم کیا رسول تسلیم کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور یہ ایسا عقیدہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا اور اس پر تمام مسلمانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک سب کا اس بات پر اجماع ہے میں نے سور حذاب کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ اربان رحماتا ہے ماں کان محمد حدم الرجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے جو ہے والد نہیں ہیں آیت کریمہ جب نازل ہوئی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی آپ کی ساری نرینہ اولاد کی وفات ہو گئی تھی اور خاص طور سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا وہ آپ کے منہ بولا بیٹا بھی تھے یعنی آپ نے ان کو پالا تھا اور اپنا بیٹا جیسا ان کو بنا کر کے رکھا تھا جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ہمارے نبی نے ان کی بیوی سے شادی کر لی زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش خاندان سے تھی زید بن حارثہ غلام تھے ہمارے نبی ہی زید بن حارثہ کی شادی کا پیغام لے کر کے ان کے گھر والوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے قبول کیا اور زید کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی یہ آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش قریش خاندان کی چشم و چراغ تھی شادی نہیں چل سکی اختلافات ہو گئے دونوں کے اندر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لی لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا اللہ رب العالمین نے ساحت کریمہ کو نازر کیا اور دیگر آیتیں نازر فرمائی اسی کے ضمن میں اسی کی روشنی میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضرت زید یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا جیسا بنا کر کے رکھا اور زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کی بیوی سے شادی کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا اور وہ اس کے مال کا وارث بھی ہوتا تھا اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کر دیا جو انسان کی اپنی اصلی اولاد ہے اس کی بیوی سے اس کا باپ شادی نہیں کر سکتا یہ شریعت نے قرآن کریم نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا لیکن اگر وہ آپ کا سلبی اولاد نہیں ہے آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو انسان اسے شادی کر سکتا ہے زمانے جاہلیت کے اندر شادی نہیں کی جا سکتی تھی وہ وارث بھی ہوتا تھا شریعت نے اس کو بھی ختم کر دیا کیونکہ ظاہر بات ہے جو آپ کی حقیقی اولاد ہے وہ آپ کے مال و جائیداد کا زیادہ حق رکھتا ہے لہذا اسی صورت میں اس کو وراثت دینا اسے ختم کر دیا گیا اور یہ چیز آج بھی ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بیٹا بناتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ کسی کو لے لیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں پوستے ہیں پڑھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اور اس طریقے سے شادی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے اس سے دادا کی وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وارث نہیں ہے وہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی اس کی بیوی کے اوپر پردہ بھی کرنا ضروری ہوگا کیونکہ وہ اس کا اصلی بیٹا نہیں اور اس کی بیوی اس کی اصلی بہو نہیں ہے لہذا اسی صورت میں زمان جاہلیت کی جو چیزیں رائج تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ختم کر دیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ان کو بیٹا بنا لیا کیسے تم نے ان کی بیٹی شادی بیوی شادی کر لی تو اللہ رب العامی نے فرمایا ماکان محمد ابا احدم رجالکم تم میں سے کسی مرد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہیں ولا کر رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے وہ کان اللہ بک الشین علیمہ اور اللہ العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے لہذا اگر کوئی نبوت کا اقرار کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو قرآن کریم کی تقزیب کرتا اللہ ابراہین کو جھٹلاتا ہے اللہ کو جھلانا قرآن کریم کو جھلانا کفر ہے اس لیے اس بات پر علماء کا مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو کافر ملعون جہنمی لالتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار ہوگا اگر اپنے اس برے عمل سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی پر اس کی موت اور ہلاکت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ہمارے بھی نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہوں جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انبیاء کرام پر چھ چیزوں کی فضیلت دی ہے اس حدیث میں آپ نے چھ چیزیں بتائی ہیں اور بہت ساری حدیثوں میں اور بھی دیگر چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو بہت ساری خصوصیات اللہ رب العالمین عطا فرمائی تھی اور انبیاء پر آپ کو بہت ساری فضرتیں عطا فرمائی تھی انہی میں سے چھ چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کیا آپ نے فرمایا اوقی تو جوام الکلیم مجھے جوام الکلیم دیا گیا جوام الکلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے معنی کا سمندر مختصر الفاظ میں بہت سارے معنی بیان کر دیا گیا اس کو جوام الکلیم کہا جاتا ہے آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پنا ہوا کرتا تھا جیسا کہ اردو میں مثال ہے یہ محاورہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا چھوٹی سی چیز کے اندر دریا کے پانی کو سمیٹ دینا تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو چیز دے رکھی تھی جوام الکلم مختصر بات لیکن معانی بہت زیادہ اور کیا فرمایا آپ نے وہ نصر تو روب اور میری مدد کی گئی روب کے ذریعے سے یعنی کافروں پر دشمنوں پر میرا روب چھا جاتا تھا ایک مہینے کی دوری کی مسافت سے جو لوگ میرا نام سن لیا کرتے تھے ان کے دلوں پر روب چھایا جاتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں بہت ساری جنگوں کے اندر گئے اور لوگ دشمن آپ کے مقابلے پر نہیں آئے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے آپ کا نام سن کر کے کہ آپ نے کوچ کیا ہے اور آپ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں لہذا آپ کا اس فخر اس قدر لوگوں کے دلوں پر روب چھا جاتا تھا کہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ دیا کرتے تھے ایک مہینے کی دوری کی مسافت سے آپ کا روب لوگوں کے دلوں پر قائم رہتا تھا وہ نصیر تو بروب اور اس طریقے سے وہ حلت الغنائم میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے جنگ لڑنے میں جو مال ملتا ہے وہ مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے استعمال کرنا اور جو غازی ہیں جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان ان کے مطابق وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے لیے وہ حلال ہوتا پہلے چیز نہیں تھی پہلے مال اکٹھا کرتے تھے اوپر سے آگ آتی تھی اور آگ پورے مال کو جلا دیتی تھی اگر آگ نے پورے مال کو جلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیانت نہیں کی گئی اللہ نے اسے قبول کر لیا لیکن اگر مال نہیں جلاتی تھی آگ آ کر کے پورے مال کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی نے مال کے اندر خیانت کی ہے جب تک وہ خیانت شدہ مال اس مال کے اندر ڈال نہ دیا جاتا اس وقت تک آگ سارے مال کو نہیں جلاتی تھی اللہ ہر برالمی نے آپ کے لیے اس کو حرال کر دیا کیونکہ بربادی تھی شریعت اللہ نے کامل کر دیا پہ نبی پر اور ساری چیزیں جو پہلے تھیں کمی ان کو دور کر دیا اللہ رب العالمین نے لہذا یہ چیز آپ کے لیے حلال کر دی گئی اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو المسد الارض و مسجد و تہورا میرے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا پوری زمین مسجد ہے ہمارے لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان وہاں نماز پڑھ لے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے دور میں لوگوں کے لیے مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا باہر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا آپ میدان میں ہیں شہرہ میں ہیں چٹیل میدان میں جہاں بھی ہیں حتیٰ کہ آپ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا آپ کو وہاں پر بھی نماز پڑھنا اللہ رب لیے اللہ رب العالمی خصوصا فرمائی سمت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرماتے ہیں کہ وہ اور زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا پاک مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں تو آپ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں نماز کسی بھی صورت میں معافی آپ کو نماز پڑھنا ہے وقت پہ یہ اور بات ہے کہ مسافر دو نمازوں کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے پڑے گا پانی نہیں ہے بہانا نہیں چل سکتا کہ پانی ہمارے پاس نہیں ہم نماز کیسے پڑھے نہیں پانی نہیں موجود ہے یا پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ ہے آپ کیا کریں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں نماز آپ کو پڑھنا یہ پہلے شریعت کے اندر چیز نہیں تھی آخری چیز آپ نے کیا پڑھا پانچویں چیز وہ ارسل سے کافا مجھے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا وہ خود مبی نبی اور میرے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے نبوت ختم کر دی گئی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے اس آدمی کے طریقے سے جس نے کوئی گھر بنایا بہت شاندار اس نے گھر بنایا بڑی شاندار اس نے گھر کی تعمیر کی لیکن اس کے ایک کنارے اس نے ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھ دیا ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر خالی ہے لوگ آ کر کے اس بلڈنگ کا طواف کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اس بلڈنگ کی خوبصورتی پر اور اس کی اور اس کی خوبصورتی پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں وہ خود میں بھی یہ نبوا اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا میں وہ آخری اینٹ ہوں لہذا اس عمارت کے اندر کسی اور دوسری اونٹ کی گنجائش نہیں ہے کسی دوسری اینٹ کی گنجائش نہیں جیسے اس بلڈنگ کے اندر کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ایسے نبوت کے اندر اب کسی دوسری نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا دنیا کے اندر لہذا یہ ایسا عقیدہ میرے بھائیوں کی جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شک کرے اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جا کر کے اسے دلیل مانگے یا اس کے بارے میں شک کرے میرے بھائی ایسا بھی مسلمان باقی نہیں رہتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس دلیل ہے امام ابو حنیفہ اللہ ابام پر رحمت فرمائے انہوں نے فرمایا من من قال قال طلب دلیل او کفر جس نے یہ کہا کہ جس نے جا کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جس نے جا کر کے اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا یا جس نے یہ کہا کہ اس کے پاس دلیل ہے اس نے بھی کفر کا کام کر لیا اس لیے کہ شک ہے نبی کی نبوت کی آخری نبوت کے بارے میں تبھی انسان دلیل مانگتا ہے کسی سے اس کے دل میں شک اور شبہ ہے گویا گویا کہ اس اس کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اس لیے جا کر کے کہتا آپ دلیل لے کر آؤ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں کچھ انسان شک اور شبہ کا شکار ہو اس میں تو شک اور شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن آخری کلام ہے اگر کوئی کہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کلام موجود ہے اگر کوئی شک کرے کہ ہاں کیا دکھاؤ مجھے کیا قرآن جیسا ہے گویا کہ اس کا ایمان ہی نہیں اللہ رب العامین کے آخری کلام ہونے پر گویا کہ اس کو شک ہے اس بات پر اور شک یہ کیا ہوتا ہے ایمان کے منافی ہوتا ایمان کے خلاف ہوتا ہے لہذا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر کوئی جا کر کے اسے دلیل مانگے یا کہے کہ اس کے پاس دلیل ہے جو اس کی نبوت پر درد کرنے والی ہے اس نے بھی کفر کیا کیونکہ اللہ کے سور سچے ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اللہ کے سر کی بہت ساری حدیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا لہذا اگر کوئی عقیدہ یہی رکھ لے نہ شک اور شبہ کا شکار ہو اس کے بارے میں کا قول ہے کہ ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ آپ اللہ رب اللہ نبوت ختم کر دیا اور نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے پرانے کریم نے کیا فرمایا خاتم النبی اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے پرانے کریم نے فرمایا کہ آپ آخری رسول ہیں ہمارے نے نہیں فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں یا میرے اوپر رسالت ختم کر دی گئی ہے کیوں علماء نے بیان کیا کہ بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے جب نبوت ختم کر دی گئی تو رسالت بدرجہ اولا ختم ہو گئی اگر یہ کہا جاتا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا تو ہو سکتا کوئی نبو نبی ہونے کا دعویٰ کر لے کیونکہ رسول کا درجہ اونچا ہوتا ہے نبی کا درجہ بعد ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا لہذا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی میرے بعد کوئی نبی نہیں جب نبی نہیں ہے تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے اللہ کے کلام میں بڑی حکمت بڑی بلاغت نبی کے کلام میں بڑی حکمت اور بڑی بلاغت کیا آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کو اللہ ابام نے ختم کر دیا اس لیے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا نبوت کا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نبوت کا لوگوں نے دعویٰ کیا اور آپ کے بعد لوگوں نے دعویٰ کیا بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے اور مانوی کی پیشن گوئی تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے میں آخر نبو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ سب کے سب دجال ہیں یہ سب کے سب کداب ہیں یہ سب کے سب مفتری ہیں اور یہ سب کے سب ملعون ہیں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا لہذا یہ بھی آپ پر ایمان لانے کے ایک بہت اہم تقاضا ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے آج میرے بھائیوں جو لوگ اللہ کے رسول کو آخر نبی نہیں مانتے اگر صرف کوئی نبی مانے آخر نبی نہیں مانے کہ آپ آخر نبی نہیں ہیں اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے بھائیوں وہ کافر ہوتا ہے جو قادیانی ہیں وہ اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں اللہ کے رسول کے نبی نبوت کے انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی لیکن آپ کو اللہ کے آخری نبی نہیں مانتے کہتے جیسے اور نبی گزرے یہ بھی نبی گزرے اور ہمارا جو ہے نبی وہ بھی نبی ہے نا عزب اللہ جو حمام کے اندر اور بیت الخلاء کے اندر ہلاکت کی اور جو عبرت کی موت مرا اس کو بھی کیا نام ہے نبی مانتے ہیں اللہ کے سر کو نبی مانتے لیکن آخر نبی نہیں مانتے اس لیے میرے بھائیوں یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر شخص کے اندر کیونکہ آج قادیانیت اپنے بالوں پر بہت پھیلا رہی ہے اور اس طریقے سے جو غیر مسلم ہیں یہود و نصارہ ہیں دشمنان اسلام ہیں باقاعدہ وہ لوگ اس دین کو جو ایک الگ دین ہے کفر کا دین ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے ان کی ہر طرح کی مالی مدد کر رہے ہیں ان کو منصب دے رہے ہیں ان کے اوپر مال نشاور کر رہے ہیں اور ان کے لیے سارا میدان کھولا جا رہا ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچتے ہیں اور بعد میں معلوم پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے وہ قادیانی ہیں اور مسلمان نہیں نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں لہذا یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے یہ جاننا ضروری ہے ایمان عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے ایسا یا شک بھی کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اس طریقے سے آپ کی جو رسالت ہے آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے سارے جنوں کے لیے آپ سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گے پرانے کریم اللہ رب نے فرمایا عمار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اس طریقے سے اللہ کے نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیا اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرماتے ہیں کہ پہلے کے انبیاء نبی اے اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھے اور ان کی نبوت ان کی قوم کے لیے خاص ہوتی تھی جبکہ اللہ ہر العمین نے مجھے ساری انسانیت کے لیے سب کے لیے پوری پوری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے اس لیے اگر کوئی آج اللہ کے رسول کے ساتھ پر ایمان نہ لائے اگرچہ وہ سابقہ رسالتوں پر ایمان رکھتا ہو سابقہ نبیوں پر ایمان رکھتا ہو لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور آپ کی رسالت کو پوری دنیا والوں کے لیے رسالت نہ سمجھے میرے بھائی وہ بھی مومن نہیں ہے اللہ کے حدیث ہے چاہے یہودی و نسرانی ہو اور اس تک میری بات پہنچتی ہے اور میری بات پر ایمان نہیں لاتا اللہ ہر براہین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا کیونکہ آپ کی رسالت سب کے لیے آپ جنوں کے بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں آپ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ ثقلین کی طرف اور ثقلین کہتے ہیں انسو جن کو لہذا دونوں کی طرف آپ کی نبوت اور رسالت ہے اور آپ سب کے نبی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچتے ہیں اور طائف والوں کو جب آپ نے وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دی اسلام کی طرف بلایا لیکن کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس جنوں کو بھیجا اور جنوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا اور اس کے تعلق اللہ رب العالمین نے صورت الحقاب کے اندر اور صورت الجن کے اندر آیتیں اتاری ہیں کہ لوگوں نے قرآن سنا اور آپ پر ایمان لے کر کے آئے لہذا آپ کی رسالت سب کے لیے عام ہے پورے انسانوں کے لیے اور پورے جناتوں کے لیے یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور یہ بھی آپ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے ان اللہ باقی اور جو تقاضے ہیں آنے والے خطبے کے اندر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب بلامین ہمیں آپ کا سچا امتی بنائے اللہ رب الامین ہمیں آپ کی سنتوں پر کرنے کی توفیق نہ سمائے اللہ ابرامین ہمارے ایمان اور عقیدے کو کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ ابرامین ہمارے ہمیں ایمان پر قائم رکھے اپنے دین پر اپنے نبی کی شریعت اور سنت پر قائم رکھے عامر رب العالمین اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور جو دجال اور کذابین ایسے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں غارت کرے اللہ انہیں ہلاک کو برباد کر دے اللہ ان کے مکر سے ان کی سازش سے اللہ ابن پوری امت مسلمہ کے حفاظ فرمائے اللہ سب کے حفاظ فرمائے سب کو دین پر رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم و نفانی و یا کم حکیم انہو تعالی ان الکریم ملکم القیم الرحیم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله یذکرکم ودعوه لکم ولا ذکر اکبر سجی ما تصنعون